ہے مگر احساس چند ایک کو ہے یہ دو چیزیں ہیں علم ہونا اور چیز ہے اس کا استحضار رہنا احساس ہر وقت رہنا یہ اور چیز ہے یہ دو مختلف چیز علمی طور پر تو ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے لیکن یہ خیال ہر وقت ذہن میں نہیں رہتا ہم بھول جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد اس احساس کو پختہ کر دینا کہ اللہ تعالی ساتھ ہے یہ جتنے مراقبے کیے جاتے ہیں یہ جس قدر انسان اسباب کرتا ہے محنت اور مجاہدے کرتا ہے ان تمام کا بنیادی مقصد انسان کے اندر اس دھیان کو پختہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کیونکہ جب یہ احساس ہوگا تو پھر انسان نہ گناہ کرے گا اور نہ ہی انسان کوئی اور غفلت والا کام کرے چنانچہ ہمارا سبق ذکر قلبی سے شروع ہوتا ہے اور پھر لطائف کے ساتھ اسباق ہوتے ہیں پھر تحلیل کے دو اسباق ہیں پھر اس کے بعد حنایت کا مراقبہ ہے اور مراقبات شاربات سولہواں سبق جا کر وہ آتا ہے جس کو مراقبہ معیت ہے اس مراقبہ معیت پر جا کر عام طور پر مشائق سالق کو خلافت دے دیتے ہیں سالق کے ذمے کام لگا دیتے ہیں کہ اب اس بندے کو یہ حضوری حاصل ہو گئی کہ اللہ میرے ساتھ ہے اب شریعت پر اس عمل پختہ نفس کی غلامی سے آزاد شیطان کے ہتھ کنڈوں سے یہ بچے گا اور دین کا کام کرے گا اس سے اوپر کے مراقبے درجات بڑھنے کے مراقبے ان کو کہتے ہیں ولایت قبرا کے مراقبے ولایت مالا اعلی کے مراقبے ولایت انبیاء کے مراقبے پھر حقائق کے مراقبے شروع ہو جاتے ہیں حقیقت کا ربانی حقیقت قرآن مجید حقیقت نواز حقیقت محمدیہ پھر کمالات کے مراقبے کمالات عیسوی کمالات موسوی کمالات محمدی اللہ لیکن جو بنیاد ہے تصوف سلوک سے حاصل کرنے والی وہ معیت ہے جس نے معیت کا مراقبہ پا لیا اس نے نسبت کا حصول کر لیا آگے اس نسبت کی چمک دمک بڑھانے والی بات ہے یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ اسباق کر لیے اس نے اپنے اوپر پوشاک پہن لی اب پانچ روپے گز کا کپڑا بھی کپڑا ہے اور پانچ ہزار روپے گز والا کپڑا بھی کپڑا چمک دمک میں فرق ہے کوالٹی میں فرق ہے وہ بھی سطر چھپاتا ہے یہ بھی سطر چھپاتا ہے وہ بھی پوشاک کہلاتی ہے یہ بھی پوشاک کہلاتی ہے وہ لٹے کا کپڑا ہے یہ کسی نئے نام سے بنا ہوا کوئی کپڑا صحیح ریشم اور مخمل کا کپڑا صحیح مگر پوشاک دونوں ہیں اسی طرح ولایت سہرا جس کو حاصل ہو گئی اس کو لٹھے کی پوشاک مل گئی اب آگے اس کی چمک دمک کو بڑھائے اس کو ریشم کی پوشاک بنائے یہ اس کی محنت پر منحصر ہے تو تصوف سلوک کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ دھیان اچھی طرح پختہ ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اب اللہ میرے ساتھ ہے یہ نعمت کیسے نصیب ہوتی ہے یہ نعمت ذکر سے نصیب ہوتی ہے چنانچہ مشائق کہتے ہیں کہ سال کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ باقی اعمال کرنے سالک کے لیے آسان مراقبہ کرنا اس کے لیے مشکل کام شیطان مردود کو پتا ہے کہ کس عمل کے کرنے سے اس کو اللہ کی میت ملے گی وہ ثواب والے کام کرنے دیتا ہے میت والے کام نہیں کرنے دیتا کرو ثواب والے کام جتنے کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ان ثواب والے کاموں کے انجام کا کوئی یقین نہیں ذرا سا پھسلو گے تمہارے منوں کے برابر عمل ضائع ہو جائیں گے لیکن معیت ذرا اور حساب ہے اس لیے دروشی پڑھنا آسان استغفار پڑھنا آسان تلاوت قرآن کرنی آسان مراقبہ کرنا مشکل کام ہاں۔ یہ مراقبہ ایک عجیب نعمت ہے یہ کثرت ذکر ہے کثرت ذکر سے مائیت ملتی ہے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا وزین آ منسر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو رضا کرین اللہ کثیر رضا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے لیے اللہ نے بڑی نیم سے تیار کر رکھی ہیں تو جہاں ذکر کا حکم ہوا ذکرن کثیرہ کا حکم تو ذکر کی کثرت سے انسان کو معیت نصیب ہوتی ہے میت کا استحدار حاصل ہو جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشار فرمایا آپ تحب و انسکنما فی بے تھے موسا اے موسا علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں تو حضرت موسا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق تھے انہوں نے جب یہ بات سنی فخر علی اللہ ساجدہ سجدے میں جا گرے اور رو کر کہنے لگے اللہ کئی فتس کو و مایتی بئی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا جلیس معامن دکر جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں تو ذکر سے مائیت ملتی ہے انا جلیس لیے اللہ والوں کو کہتے ہیں یہ باخدا لوگ ہوتے ہیں چونکہ ہر وقت کا اللہ کا ذکر کرتے کرتے کرتے ان کو اللہ تعالیٰ کی مائیت حاصل ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ باخدا لوگ کہلاتے ہیں حدیقت بات میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شال فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کن تو سم آہ الدی یس میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اکبر اب یہ بندے کو دیکھو کتنا بلند مقام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا اس کا بولنا میرا بولنا اللہ یہ معیت کی وجہ سے نعمت ملتی ہے اس لیے تو کہا گفت اے او گفت اے اللہ بد گرچہ کے اد میں عبد اللہ بود کہ محبوب کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ اللہ کا کہنا بن جاتا تھا دیکھنے میں بندے کے گلے سے بات نکلتی تھی حقیقت میں وہ اللہ کی بات ہوتی یہ مائیت ہے تو یہ کس سے ملتی ہے ذکر سے ملتی ہے تو مائیت کا علم سب کو استحزار کسی کسی کو یہ استحزار کیسے پیدا ہوگا کثرت ذکر سے پیدا ہوگا اس لیے مشائق فرماتے ہیں بھئی ذکر کے مجالس میں جاؤ ذکر کی کثرت کرو ذاکرین کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہیں یہ معیت کا استحزار نصیب ہو جائے حضوری نصیب ہو جائے اور ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مائیت سے فضیلت ملتی ہے مائیت سے فضیلت ملتی ہے انسان کو لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت ملی وہ ان کو نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی روزوں کی وجہ سے نہیں ملی حج کی وجہ سے نہیں ملی صدقے کی وجہ سے نہیں ملی وہ فضیلت ان کو ملی نبی علیہ السلاط اسلام کی صحبت کی وجہ سے مائیت کی وجہ سے ان کو وہ فضیلت ملی ایسی فضیلت ملی کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے یعنی چند کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عجر ملے گا کہ بعد میں آنے والے عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتا یہ درجہ کیوں بڑھا ان کا مائیت کی وجہ سے کہ انہوں نے نبی علیہ اسلام کی صحبت پائی ان کی زیارت کی ان کے ساتھ رہنے والوں میں شامل تھے تو معیت کی وجہ سے فضیلت ملی اتنی فضیلت ملی کہ اگر ساری دنیا شیخ شہب القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بدرجے کے برابر والے بندوں سے بھر جائے تو سب کے سب مل کر بھی صحابہ میں سے ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اس ایک صحابی کا رتبہ اعلیٰ اور یہ ساری دنیا جو ایسے اولیاء سے بھر گئی یہ اس درجے کو نہیں پہنچے تو فضیلت کس سے ملی مائیت سے ملی مائیت سے فضیلت ملتی ہے انسان کو چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے یعنی صحابی نہیں تھے صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے تھے مگر ان کے زمانے میں بہت زیادہ امن رہا عدل و انصاف رہا مثالی دور حکومت کہلاتا ہے اور ان سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے درمیان کافی ساری ناچاتی رہی اختلاف رائے رہا دیکھنے میں بد امنی کا ماحول رہا تو کسی نے ان سے پوچھا جی آپ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر اللہ عنہ افضل ہیں یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور فرمانے لگے کہ دیکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ اصلاط اسلام کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلے تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی داخل ہو گئی وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز پر فضیلت رکھتی ہے آپ عبد العزیز کی بات کرتے ہو نا عمر بن عبد العزیز کی ان سے تو وہ مٹی بھی فضیلت رکھتی ہے جو نبی علیہ السلام کی مائیت میں نکلنے کی وجہ سے ان کے گھوڑے کے نسلوں میں جا پڑی تو معلوم ہوا کہ مائیت پر جو درجہ ملتا ہے وہ عمل پہ نہیں مل سکتا اچھا بتائیں کوئی بندہ نمازیں پڑھ کے صحابی بن سکتا ہے روزے رکھ کے صحابی بن سکتا ہے ساری عمر بڑے تقوا پر اہتمام کر کے صحابی بن سکتا ہے نہیں صحابی کیسے بنتے تھے نبی علیہ السلام وسلام کو ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینے پر صحابی بن جاتا وہ شرف مل جاتا تھا کہ جو شرف آدمی کو عبادتوں سے نہیں ملتا تو اس سے معلوم ہوا کہ معیت سے انسان کو فضیلت ملتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوبا ما کم ائی کن تم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو ہم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت ہے پہلے یہ معیت بنی اسرائیل میں انبیاء کے ساتھ ہوتی تھی پہلے یہ نعمت کن کو نصیب ہوتی تھی فقط انبیاء کو نصیب ہوتی اب اس کی دلیل سن لیجیے ہے علمی نقطہ مگر ہے بڑا مزیدار وہ فضیلت یوں کہ حضرت السلاط اسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب جانے لگے فرعون کی طرف تو ان کے دل پر خوف تھا کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بھئی ایک طرف دو بندے ہوں اور دوسری طرف ایسی اسٹیبلشڈ حکومت ہو فرعون والی تو دل پہ ایک ڈر خوف تو تھا ہی صحیح اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں پد ہوا تم دونوں جاؤ لا تخافا تسمیہ کثیرہ تم دونوں مت ڈرو انی ماں کماں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسما و ارا میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں فرعون تمہارے ساتھ جو بات کرے گا میں بھی سنوں گا جو معاملہ کرے گا میں بھی دیکھوں گا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تو انبیاء کے ساتھ یہ معیت خاصہ اس کے بارے میں ارشاد کرنا اسی لیے جب قوم حضرت موسل علیہ اسلام کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچی وقال اصحاب موسا ان نالمدرکول کہا موسا علیہ السلام اسلام کے صحابہ نے کہ ہم دھر لیے گئے اس وقت ایک یقین بھری آواز آئی اول اکلا فرمایا ہر نہیں ان نمایا رب بھی سیاح دین میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستے کی رہنمائی فرمائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے کیا کہا بھی میرا رب میرے ساتھ ہے تو یہ معیت خاصہ کن کو حاصل تھی اس وقت میں انبیاء کو حاصل تھی اور اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان فرمایا کہ یہ نعمت اولیاء کو بھی عطا فرمائی اس امت کے اولیاء کو بھی مل گئی چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام جب غار سور میں جانے لگے ہجرت کے وقت تو اس وقت حضرت مکر صدیق لانو کی طبیعت پہ نہ تھوڑا پریشانی تھی غم تھا کہ غم اس وجہ سے تھا کہ کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر دیکھ لے اور اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا لا تحزن غم نہ کرو غم نہ کرو ان اللہ معنا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سے کیا مراد کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے بھی ساتھ اور ابو کا صدیق کے بھی ساتھ تو معنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ شرط دیا کہ اس کی میت خاصہ اس امت کے یعنی نبی اسلام کو بھی حاصل تھی اور امت کے اولیاء کو بھی حاصل تھی یہ بڑی نعمت ہے ان اللہ معنا تو صدیق اکبر لانوں کو تو نبی علیہ اسلام کی مائیت کبرا حاصل تھی کیا چیز حاصل تھی مائیت کبرا اچھا یہاں پر ایک درمیان میں علمی نقطہ اور خط آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ سینا صدیق صدیقلانوں پر اعتراض کرنے والے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ بہادر نہیں تھے گھبرا گئے تھے نبی اسلام کو کہنا پڑا لا تحزن تو گھبرا نہیں جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہادر سے گھبرایا نہیں کرتے تھے تو انہوں نے نقطہ نکال لیا یہاں سے مگر ہمارے اکابر نے مفسرین نے اس کا جواب لکھا وہ فرماتے ہیں دیکھو ایک ہوتا ہے طبعی گھبراہٹ خوف یہ ہر انسان کے اوپر آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ بندہ بشر ہے ہر انسان کے اوپر ایک گھبراہٹ آ سکتی ہے چناتے خوف کے بارے میں حضرت علیہ السلاۃ اسلام کو جب بندے نے آ کر بتایا ان نل ملا اسامرون کہ اس وقت کے جو اسمبلی کے ممبر ہیں وہ آپ کے بارے میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کیسے چڑھایا جائے فخرج آپ اس شہر سے چلے جائیے جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت کے بڑے بڑے جو امیر ہیں اور بادشاہ ہے یہ آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں مشورے ہو رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے پخارا جمین ہا خو این ترق حضت موس علیہ السلام شہر سے نکل گئے مگر خوف کی وجہ سے پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی پر بھی یہ خوف ہے تو یہ خوف کیسا کہلاتا ہے تبعی خوف کہلاتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ازدہا کو دیکھا تو خوف آ گیا اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے خوف نہ کھائیے تو معلوم ہوا کہ یہ خوف مقام نبوت کے منافی نہیں یہ طبعی چیز ہے یہ ہر ایک بندے پہ آ جاتی ہے وقتی طور پر اب حزن کہتے ہیں خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم اندر کی گھبراہٹ یہ حزن بھی انسان کے اوپر ایک طبی چیز ہے مثلا جب کسی بڑے قریبی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا آنے کا خطرہ ہو تو جس کو محبت ہوتی ہے نا اس کے دل میں حزن آتا ہے بچی کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ کی راتیں کیسے کٹتی ہیں محبت کی وجہ سے ان کے اوپر حسن ہوتا ہے غم ہوتا ہے ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی یہ حسن بھی ایک طبعی چیز ہے چنانچہ اس کی دلیل سن لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ باپ ہیں اور وہ بیٹے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں بہت رویا کرتے تھے اتنا روتے اتنا روتے وب یدت عیناہ منل حزن فہو کبھی حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی یعنی رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ایسی محبت اللہ نے بیٹے کی دل میں ڈالی کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا من الحزن تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حزن تھا ایسے ہی حضرت صدیق کرانوں کے دل میں حزن تھا کہ کہیں کافر آ نہ جائیں میرے محبوب مجھ سے جدا نہ یہ فطری چیز ہوتی ہے اچھا ایک اور اعتراض انہوں نے کر مارا کہتے ہیں جی وہ نبی اسلام کے صحابی تھے تو صحابی ہونا تو کوئی بڑی شخص کی بات نہیں ہے کیوں بھائی آگے سے جواب دیا اعتراض کرنے والوں نے کہ یہ جی حضرت یوسف علیہط اسلام کے دو بندے ساتھ تھے ان کی صحبت میں رہتے تھے اور ان دونوں بندوں کا انجام ان میں سے ایک کا کتنا برا ہوا اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ بندے ملزم سے اچھے نہ تھے حضرت یوسف علیہ اسلام نے یا صاحب سجن صحابی کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس لیے صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے یہ علمی دھوکہ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہاں پر اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے یا صاحب سجن اے میرے جیل کے ساتھی ہو بھائی جیل کا ساتھی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نیک بھی ہو سکتا ہے بد بھی ہو سکتا ہے جیسے کار پر چند لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو کار میں بیٹھنے کے ساتھی ہیں کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے کوئی بد بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے میرے ساتھیوں کیا کہا یا یہ سجن سجن کہتے ہیں جیل کو اے جیل کے ساتھیوں تو جیل کا ساتھی ہونا اور چیز ہوتا ہے اور یہاں پر فرمایا یقول صاحب ہی جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا ان اللہ مانا تو صاحب ہی سے مراد ہوا کہ یہ صحابی کس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں جیل کے ساتھی نہیں ہیں تو لہذا ہم جس لفظ کو صحابی کہتے ہیں وہ شرط والا لفظ ہے فضیلت والا لفظ ہے تو یہ ایک علمی نقطہ بھی آپ کو پیش کر دیا ویسے سینا صدیق فلانوں کو نبی اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میت خاص عطا کی تھی میت کبرا عطا کی تھی جو نبی علیہ السلاط اسلام نے کیا وہی صدیق اکبر نے کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سانیس نین کہا دو میں سے دوسرا سانیہ اس نئی دو میں سے دوسرا تو ان کو نبی السلام کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے اچھا ذرا اس نقطے کو سمجھنا علمی نقطہ ہے باریک ہے کہ دو میں سے دوسرا کیا مطلب کہ جہاں نبی الاسلاط اسلام کسی کام میں اول ابو بکر دوسرے اور اگر کسی ظاہری کام میں ابو بکر اول تو نبی علیہ السلام دوسرے دو میں سے دوسرا یہ ایسی کیسی نسبت ہے مزے کی دیکھیے ایمان میں نبی الاسلام اول تو ابو بکر صدیق دوسرے ہیں بات کی سمجھ آ گئی نا نماز کی امامت میں نبی الاسلام اس امت میں اول اب جب آپ بیمار ہوئے تو پھر نماز کے امام کون بنے تو دوسرے کون ہوئے تو نماز میں نبی علیہ السلام اول ابو بکر صدیق دوسرے اچھا آگے چلیے ہجرت کا جب وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا تو ہجرت میں پہلے گھر سے کون نکلا نبی علیہ اسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے ہجرت کے لیے اور ان کے بعد اسی ہجرت کے سفر میں دوسرا گھر سے باہر کون نکلا تو ہجرت میں نبی علیہ السلام اول اور بکر صدیق دوسرے جب سور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بھی معیت پھر آگے دیکھیے دین کی خاطر جو مجاہدے اٹھائے ان میں بھی ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام اول اور ابو بکر صدیق دوسرے چنانچہ مشہور واقع کہ کسی نے صدیق اکبر کو بتایا کہ دیکھو حرم میں تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور لوگ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ ایزا پہنچا رہے تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اے لوگو رجلا ان یقول ربی اللہ اس بندے کی جان لینے کے درپے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا تو دین کی خاطر ایزا جو پہنچی اس میں اگر نبی علیہ السلام کسی موقع پر اول ہیں تو ابو بکر صدیق دوسرے پھر جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تو آپ کے خلیفہ بننے میں کون دوسرے تھے تو زمین پر خلافت قائم کی اللہ کے محبوب نے یہ اول اور پھر دوسرے خلیفہ ان کے جو خلیفہ بنے وہ کون تھے ابو وہ کر صدیق تو وہ دوسرے پھر دیکھیے نبی علیہ اسلام کی وفات ہوئی تو آپ حجرہ عائشہ صدیق لانا میں مدفون ہوئے تو مدفون ہونے میں نبی اسلام اول تو اس حجرے میں پھر دوسرے نمبر پہ مدفون کون ہوئے ابو بکر صدیق تو تدفین میں نبی الاسلام اول اور ابوکر صدیق دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے بعد ابوکر صدیق اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے اول کون نبی علیہ السلام اور صدیق کے اکبر لانو دوسرے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میں ہوں گا اور میرے پیچھے ابو صدیق ہوں گے تو جنت میں داخلے میں اول اللہ کے نبی اور ابوکر صدیق دوسرے تو دو میں سے دوسرے جہاں نبی علیہ السلام اول ہیں جس کام میں بھی ابو بکر صدیق وہیں دوسرے ایمان میں اول نبی السلام ابو بکر صدیق دوسرے نماز کی امامت میں نبی علیہ السلام اول ابوکر صدیق دوسرے ہجرت میں نبی علیہ السلام اول ابو بکر صدیق دوسرے ایزا پہنچنے میں نبی السلام اول ابو کر صدیق دوسرے خلافت میں نبی علیہ السلام اول آپ نے زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا اور اس نظام کو پھر سنبھالنے والے دوسرے کون تھے ابو بکر صدیق تھے تدفین میں نبی علیہ السلام اول ابو بکر صدیق دوسرے تو جنت میں نبی علیہ السلام اول تو صدیق اکبر اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی دو میں سے دوسرا دو میں سے اچھا بعد ایسے ظاہری معاملات میں جہاں بکر صدیق اول تھے مثال کے طور پر جب نو ہجری میں حج کا حکم اللہ نے بھیجا تو نبی علیہ السلام اس وقت دین کے کام میں مصروف تھے قافلے بھیجنے میں مصروف تھے تو حج کے سفر پر آپ نے کچھ صحابہ کو بھیج دیا تو ان کا امیر کس کو بنایا صدیق اکبر کو تو نو ہجری میں حج کا قافلہ جو چلتا ہے تو اس میں اول کون ہے امیر بننے میں ابو بکر صدیق اور دس ہجری کو جب قافلہ نکلا تو اس میں امیر کون بنے نبی علیہ السلام بنے تو بنایا نبی علیہ السلام نے بھی لیکن اگر وہ حج کا امیر بننے میں اول بنے تو پھر نبی علیہ السلام اسی عمل اول اسی عمل میں دوسرے دو میں سے دوسرا اچھا دیکھیے کہ ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام بیمار تھے اور آپ نے ابو کو صدیق لانوں کو فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو نماز کی امامت میں اس نماز کی امامت میں اول کون تھا ابو بکر صدیق حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نماز کے دوران اللہ کے نبی آئے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤں دو رکعت ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی نبی علیہ السلام نے آ کر نیت باندھی اور دوسری دو رکعت کس نے پڑھائی اللہ کے نبی نے پڑھائی تو نماز کی اس امامت میں اگر ابو بکر صدیق اول ہیں تو نبی علیہ السلام دو میں سے اور غار میں بھی اسی طرح ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے اے اللہ کے نبی کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو میں پہلے داخل ہوتا ہوں تو جب نبی علیہ السلام جب انہوں نے صفائی کر لی تو داخل غار میں کون پہلے ہوئے ابو بکر صدیق تو دوسرے نمبر پر داخل کون ہوئے اللہ کے محبوب تو ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک ایسا تعلق دے دیا تھا کہ قرآن مجید میں فرمایا ثانیہ اس نئی دو میں سے دوسرا جہاں وہ اول یہ دوسرے اور جہاں یہ اول دو میں سے دوسرا عجیب نسبت ہے آپس میں حتیہ کہ ایسی نسبت کائنات میں کسی کو نہیں ملی چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو بنایا تو اس میں سے کچھ مٹی بچ گئی تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے جسم کو بنا دیا پھر کچھ بچ گئی اللہ نے اس مٹی سے عمر کے جسم کو بنا دیا جہاں نبی علیہ السلام اول ابو بکر صدیق ثانیہ اس نہیں ایک نسبت ہے جو اللہ نے دے دی اور یہ غارث اور کے تین دن تو ایسے ہیں کہ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رشک کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کے عمل آپ لے لیں اور غور سور کی تین راتوں والا عمل مجھے دے دیں میرے ساتھ سودا کر لیں وہ تین راتیں ایسی سبحان اللہ ان تین راتوں کی قدر عاشق جانتے ہیں دیکھو بھائی ساری زندگی عام طور پر لوگ اپنے محبوب کے وصل کے لیے تڑپتے ہیں اور اگر ان کو وصل کے چند لمحے مل جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سارے اوقات میں سے یہ زیادہ ہمارے فضیلت رکھتے ہیں ساری زندگی ایک طرف اور غسل کے یہ لمحے ایک طرف چنانچہ صدیق کلام نام جب غار میں داخل ہوئے تو آپ نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تھکے ہوئے ہیں آپ میری گود میں اپنا مبارک سر رکھیں اور آپ سو جائیں اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا اب غار کی تنہائی ہے نبی علیہ السلام گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت عاشق ہیں جو اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں محبوب کے ساتھ ایسا وقت ملے کہ اور کوئی نہ ہو ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو یہ نعمت اگر ملی تو کس دنیا میں کس کو ملی صدیق اکبر کو ملی تنہائی ہے غار کی اور کوئی ایک گھنٹے کی بات بھی نہیں تین دن رات اللہ کے محبوب سامنے اور صدیق اکبر ان کے چہرے کے دیدار کا لطف اٹھا رہے ہیں آج تو یہ اسٹوڈنٹ حضرات کتاب کھول کے بیٹھے نا تو ان کو اوپر لفظ لکھے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ محبوب کی تصویر بنی ہوئی نظر آتی ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے لیکن ابو کا صدیق کی قسمت جدا ان کے سامنے تو کتاب کی بجائے اللہ تعالی کے محبوب کا چہرہ انور تھا وہ تو بیٹھے اس چہرے کی کتاب کو پڑھ رہے تھے اس موقع پر شاہ ولی اللہ محمد علی نے ایک عجیب بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اے وہ کر صدیق لانو جب آپ غار اور کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک چہرہ ہے سر ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے تخیل کی آنکھ میں یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود رحل کی مانند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے اور صدیق اکبر تو مجھے قاری نظر آتا ہے بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر ہے یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے سبحان اللہ کیا نعمت تھی کیا رنگ تھا منظر تھا ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر ہے یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے کیونکہ صحابہ کرام کا نام فرماتے ہیں کہ ہم نبی اسلام کے چہرے کو جب دیکھتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ ان برکت مصحف کہ جیسے ہم اللہ کی قرآن کو اپنی آنکھوں سے کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں ایسے وقت میں صدیق کے گلانوں کے پاؤں پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تو آنسو آ گئے اللہ کی شان کے ان میں سے ایک آنسو جو تھا نا وہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے پوچھا ابو بکر ما یبکی کیوں رو رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کا سر مبارک تیری گود میں اور پھر روتے ہو رحمت کائنات تمہاری گود میں اور پھر رو رہے ہو اب وہ کیوں روتے ہو تو ابو کر نے عرض کیا اللہ کے نبی کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کسی شاعر نے اس کو بھی عشقیہ انداز میں بیان کیا عاشقوں کی باتیں اسی انداز میں بیان کی جائیں تو جلدی سمجھ میں آتی ہیں انہوں نے کہا آنسو گرا ہے روح رسالت پر صدیق کے گلانوں کا آنسو کہاں گرا نبی اسلام کے رخسار پر چہرے انور پر گرا آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر کہ محبوب آپ کا رخسار تو گلاب کے پھول کی طرح تھا اور یہ تو ایک شبنم کا قطرہ تھا جس گلاب کے اوپر آ پڑا آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر تو ان کو میتیں خاصہ حاصل تھی نبی علیہ صاحب تو صحابہ کو جو شرف ملا یہ کس وجہ سے ملا نبی علیہ السلاط اسلام کی جو مائیت ان کو ملی یہ اس کی وجہ سے شرف ملا اس کی وجہ سے یہ فضیلت ان کو ملی تو معلوم ہوا کہ مائیت سے فضیلت ملتی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی میت سے کیا ملتی ہے اور ایک نقطہ اور سن لیجئے کہ میت سے قبولیت بھی ہو جاتی ہے مائیت سے کیا ہوتا ہے قبولیت بھی ہو جاتی ہے آپ دیکھیے ایک ہے گندم اس کا بھاؤ ہوتا ہے ہزار روپے بوری تو کوئی مٹی کو بھی لیتا ہے ہزار روپے بوری کے حساب سے کوئی خریدتا ہے بتائیے کوئی بندہ خریدنے کے لیے تیار نہیں نا جی کہ میں مٹی کو کیوں خریدوں بھائی اچھا اس کو کہیں جی ہم آپ کو پتھر بھر کے دیتے ہیں ایک بوری پتھر آپ ایک ہزار روپے کی خرید لیں کہے گا ہرگز نہیں نہ مجھے مٹی چاہیے اور نہ مجھے پتھر چاہیے لیکن اگر یہی مٹی گندم کے دانوں کو لگ جاتی ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے کنکر گندم کے ڈھیر میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو مائیت کس کی مل گئی گندم کے دانوں کی تو آپ نے اس طرح پتھر کے کنکروں کو گندم کے ریٹ کے اوپر تلتے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا مٹی کو گندم کے ریٹ کے اوپر قبول ہوتے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اکیلے ہوتے تو قبول نہ ہوتے گندم کے دانے کے ساتھ لگ گئے تو خریدنے والے نے اس مٹی کو بھی قبول کر لیا اس گندم کے ڈھیر میں کوئی چھوٹا سا کنکر تھا تو اس کو بھی قبول کر لیا تو معلوم کیا ہوا کہ مائیت سے قبولیت نہیں تو بھائی اللہ والے گندم کے دانوں کی مانے نے اور ہم جیسے گناگار اس میں پڑے ہوئے پتھر کی مانے نے اکیلے ہو جائیں گے تو پتھر کو کوئی نہیں قبول کرے گا اکیلا پتھر پڑا ہو گندم کے ڈھیر کے پاس تو گندم خریدنے والا اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے کہتا ہے مجھے اس پتھر کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ والوں سے جدا ہوں گے تو قبول کرنے والے اس پتھر کو اٹھا کے دور پھینک دیں گے ہمیں یہ نہیں چاہیے اور اگر اس گندم کے اندر ہوں گے تو جب تلنے لگے گی تو پھر گندم کے ساتھ پتھر بھی تول دیے جائیں گے مٹی بھی تول دی جائے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ معیت سے کیا چیز ملتی ہے قبولیت ملتی ہے اچھا دیکھیے مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کے لیے کھانے بنتے ہیں تو وہ کھانے بنے کس کے لیے مہمان خصوصی کے لیے لیکن اگر اس مہمان خصوصی کے ساتھ اس کا کوئی خادم بھی چلا جاتا ہے تو جو کھانا مہمان خصوصی کے لیے بنا وہی کھانا اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا خادم کو بھی مل گیا نا اگر وہ خادم اکیلا جاتا تو یہ کھانے اس کے لیے پکائے جاتے اکیلا جاتا تو یہ کھانے اس کے لیے کبھی نہ بنتے سادہ خزا دے دیتے کیونکہ وہ مہمان خصوصی کے ساتھ گیا جو کھانا مہمان خصوصی کو ملا وہی کھانا اس کے تو معلوم ہوا کہ مائیت سے قبولیت ملتی ہے یہ نقطہ یاد کر لیجئے مائیت سے کیا ملتا ہے میت سے قبولیت ملتی ہے سبحان اللہ میت سے کیا ملتی ہے میت سے قبولیت ملتی ہے میت سے مقامات ملتے ہیں چنانچہ شیخ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک کیونٹی تھی اور اس کیونٹی کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں کیا تمنا تھی میں اللہ کا گھر دیکھوں مگر وہ میلوں دور تھی بیت اللہ سے تو چل کے جا بھی نہیں سکتی تھی راستے میں دریا بھی تھا نہریں بھی تھیں جنگل بھی تھے تو یہ چیونٹی تو ہر چیز سے گزر بھی نہیں سکتی تھی مگر دل میں تڑپ بڑی تھی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ حرم کے اندر رہنے والا ایک کبوتر وہ اپنی غذا کی تلاش میں اڑتا ہوا اڑتا ہوا اس جگہ پر آ کر زمین پہ اترا تو اس چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ یہ حرم کا کبوتر ہے چیونٹی نے کیا کیا اس کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی چیونٹی نے کیا کام کیا کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی جب کبوتر نے پرواز کی تو چیونٹی ساتھ ہے اور جب جا کر یہ حرم میں اترا تو چیونٹی جب ہٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر موجود ہے تو جو مقامات کیوٹی اپنی محنت سے خود نہیں حاصل کر سکتی تھی وہ کبوتر کی میت سے اس کو نصیب ہو گئے یہی حال اللہ والوں کی میت پانے والوں کا ہے کہ وہ مقامات جو عام بندہ اپنی محنت سے کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے تو ان کی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں وہ کسی محفل میں توبہ کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر دیتے ہیں یہ اکیلا دعا کرتا تو پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہ ہوتی لیکن ان کے ساتھ مل کر دعا مانگ لی اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دی ان کو بھی وہی درجات عطا فرما دیے جو اللہ والوں نے اپنی محنت سے حاصل کی تو معیت سے کیا ملتا ہے اونچا بولیے ذرا میت سے کیا ملتا ہے اب اس پر قرآن کی دلیل سن لیں سورہ کہف ہے اس میں بتایا گیا کہ چند نیک نوجوان اللہ کے راستے میں نکلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا پہلے تو وہ بڑے گھبرائے کہ یہ کتا اگر آواز نکالے گا تو لوگوں کو ہمارے ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چل جائے گا چنانچہ انہوں نے کتے کو جھڑکیاں دیں پتھر مارے کہ یہ چلا جائے اور کتا پیچھے پیچھے کتا نہیں ہٹا اس کو پنجابی شاعر نے کہا چلو آپ کو پنجابی بھی سنا دیں اس نے کہا کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا یعنی بھونکنا اس کی آواز کو کہتے ہیں نا بھونک رہا ہے کہ نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں تے سچیاں دے لڑ لگیاں یارو میں بھی جنت جاواں ہو سکتا ہے ان سچوں کے ساتھ جو میں مل گیا ہوں تو ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مجھے بھی جنت مل جائے اور وہی ہوا کہ وہ کاف کے ساتھ چلا گیا حدیث پاک میں آتا ہے اصحاب کہاف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے سے جنت کا وعدہ فرمایا قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل دی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ فرما دے کوئی کتا جنت میں تو نہیں نا داخل ہو سکتا تھا مگر اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے اللہ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا تو میت سے کیا ملتی ہے میت سے قبولیت ملتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نسخہ بتلا دیا اے بندو اگر تم میرے مقبول بننا چاہتے ہو نا تو کون ما فوق سچوں کے ساتھ رہو اللہ والوں کے ساتھ رہو آسان سا نسخہ ہے ان سے تعلق جوڑ لو ان سے رابطہ رکھو ان سے محبت رکھو ان کی محفلوں میں آؤ جاؤ کون ما فوادین ان اللہ والوں کے ساتھ رہو ان کے ساتھ کی وجہ سے معیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبولیت عطا قول را بھی گزار مر دے شو پیش مر دے پامال شو سد کتاب ورق در نار کن جانو دل را جان بے دلدار کن اچھا بھائی کپڑا کس سے ملتا ہے کپڑے والوں سے دودھ کس سے ملتا ہے اور لوہا کس سے ملتا ہے اور اللہ کس سے ملتا ہے اللہ والا ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ مل جاتا ہے اب کسی کو یہاں شک نہ پڑے جی یہ کیسی بات کر دی تو بھائی سنو اولاد کون دیتا ہے اللہ مگر ذریعہ کون بن جاتے ہیں ماں باپ اولاد کون دیتا ہے اللہ رب العزت دیتے ہیں ذریعہ کون جاتے بن جاتے ہیں بارش کون برساتا ہے اللہ برساتا ہے ذریعہ کون بن جاتے ہیں بادل بن جاتے ہیں اسی طرح دلوں میں نور کون اتارتا ہے اللہ اتارتا ہے مگر ذریعہ اس کا اولیاء اللہ بن جاتے ہیں تو یہ جو اللہ والوں سے تعلق جڑتا ہے نا اس تعلق کی نسبت تو برکت سے پھر دلوں میں نور آتا ہے پھر قبولیت مل جاتی ہے پھر انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کجی بات کہی بڑی نقطے کی بات ہے سمجھنے والی بات ہے فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از سب سال کات بیریا کہ اللہ والوں کی بحفل میں ایک لمحے کی صحبت اختیار کرنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اب یہاں دل کے اندر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یوں کہہ دیتے نا کہ سو سال کی عبادت سے بہتر ہے تو سمجھ میں بات آتی مگر نہیں انہوں نے کہا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے یا اللہ یہ کیا بات کر دی سو سال کی بے ریا عبادت ایک طرف اور اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا ایک طرف تو کسی نے عزرت ثانی رحمت اللہ سے یہ پوچھا طالب علم نے کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو کرنے میں غلو کیا ہے غلو کرنا کہتے ہیں کہ بات کو بڑھا کے پیش کر دینا محبت میں بات کو بڑھا کے پیش کر دینا تو لگتا ہے کہ انہوں نے غلو کیا تو حضرت تانی رحمت نے فرمایا کہ میں شیر کو پڑھوں ان کا جی پڑھیں فرمانے لگے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال اتا دے رہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا ایک لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر اس نے کہا حضرت مجھے سو سال سمجھ نہیں آتے تھے آپ نے تو لاکھ سال کہہ دیا پھر حضرت نے بات سمجھائی فرمان لگے دیکھو بھائی ایک آدمی نے لاکھ سال بے ریا عبادت کی ہو تو بھی خاتمہ بالخیر کی گارنٹی کوئی نہیں ہے گارنٹی کوئی گارنٹی ہے کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کیا پیش آ جائے شیطان نے دیکھو کتنی عبادت کی سجدے کیے نا زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی مگر انجام کتنا برا ہوا کہ ایک ایسا عمل کر بیٹھا کہ پچھلی کی ہوئی ساری عبادت بیکار ہو گئی ہو جاتی ہے نا بیکار جیسے دودھ ہو بھرا ہوا ٹینک میں اس میں اگر کچھ انزائم داخل ہو جائے نا تو وہ پھٹ جاتا ہے تو کتنا عالی شان دودھ تھا مگر کچھ نخالص چیز اندر گئی اور سارا کا سارا دودھ پھٹ گیا اسی طرح اس عبادت کی مثال دودھ کی مانند تھی مگر اس دودھ کے اندر تکبر شامل ہوا جو شیطان نے کیا تھا اس تکبر نے اس سارے دودھ کو اس طرح بنا دیا جیسے پھٹا ہوا دودھ ہوتا ہے عبادت ختم بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا اس کا نام تھا بلم باور تین سو سال اس نے عبادت کی تو تین سو سال عبادت کرنے کے بعد اس کی قوم نے اسے ایک مرتبہ کہا کہ تو حضرت علیہ اسلام کے لیے بد دعا کر کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی پہلے تو اس نے کہا کہ میں بدعا نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے خلاف قوم نے مجبور کیا اور یہ ساتھ والے جو ہوتے ہیں نا گھر میں ساتھ رہنے والے رشتہ دار دوست احباب یہ ساتھ والے ہی بندے کو جہنم میں دھکا دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو کر لے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کر لے تو یہ ساتھ والے ہی مرواتے ہیں اس لیے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا کہ برا دوست جو ہوتا ہے نا وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا اس لیے کہ زہریلا سانپ کاٹے گا تو انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا اور اگر برا دوست ڈسے گا انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا اور پھر لکھتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا برا دوست کون ہوتا ہے شیطان سے بھی زیادہ برا اللہ شیطان سے بھی زیادہ برا وہ کیسے وہ فرماتے ہیں وہ ایسے کہ شیطان انسان کے دماغ میں گنا کا خیال ڈالتا ہے اور تو کچھ نہیں نہ کرتا خیال ہی ڈالتا ہے نا لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں خیال ہی نہیں ڈالتا وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے تو جب لوگوں نے اس کو مجبور کیا بلم باور کو تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان لٹکائی اور اللہ نے اس کی شکل کتے جیسی بنا دی قرآن مجید میں ہے اس کا تذکرہ لئن شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض تباہ هواه تو معلوم ہوا کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی تکبر کی وجہ سے جو ہے پھٹکار پڑ گئی بلم باؤ نے تین سو سال عبادت کی لیکن وقت کے پیغمبر اسلام کے خلاف بدعا کی پھٹکار پڑ گئی تو ہزاروں سال کے عملوں کی عبادت کے باوجود بندہ امن میں ہے خطرے میں ہے نا امن میں ہے یا خطرے میں خطرے میں اب یہ بات آپ نے مان لی کہ ہزاروں سالوں کی عبادت کے باوجود بندہ کس میں ہے خطرے میں لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان امن میں آ جاتا ہے وہ کیسے سنیے حدیث پاک نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں من بلادن شتا مختلف قبیلوں سے قبائل شتا مختلف شہروں سے قبیلوں سے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں جیسے آپ لوگ ہیں اب میں کسی شہر سے یہ کسی شہر سے یہ کسی شہر سے کوئی کسی قبیلے سے کوئی کسی قبیلے سے لیکن اکٹھے سب کیوں ہوئے ہیں بھائی بتائیے اونچا بولیے اللہ کی یاد کے لیے اس جگہ اکٹھا کیوں ہوئے ہیں اللہ کی یاد کے لیے تو نبی علیہ اسلام فرماتے ہیں یہ سیاستہ کی روایت ہے کہ جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں نا تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اتنا بھیڑ ہو جاتی ہے کہ آسمان تک ان کی ان کا مجمع لگ جاتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اے اللہ فلان جگہ پر آج ایک مجلس تھی اور لوگ اکٹھے تھے اور اس طرح ہم نے ان کو آپ کی یاد میں مشغول دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ میری محبت میں اکٹھے ہوئے میری یاد کے لیے اکٹھے ہوئے میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا کیا ہوا میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ قریب سے گزر رہا تھا جب اس نے لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو وہ سوچنے لگا یار دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے وہ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا وہ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے حدیث پاک میں آتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا ہم رجال لا یشقا جلیس یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اگر تھوڑی دیر کی مل گئی تو اللہ کی طرف سے گارنٹی اللہ تعالیٰ اسے بدبخت نہیں بنائیں گے اور جو بدبخت نہیں ہوتا وہ ایمان پہ مرتا ہے جو ایمان پہ مرا وہ تو بخت والا ہوا اور ایمان سے جو خالی ہو گیا وہ بد بخت ہوا تو فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ وہ میرے بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا کیا مطلب کبھی اس کو برا انجام نہیں مل سکتا تو معلوم ہوا ہزاروں سال کی نفلی عبادت کرنے سے انسان کے خاتمے کی خاتمہ بالخیر کا یقین نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی بشارت اپنے محبوب کی مبارک زبان سے دے رہے تو ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت وہ فضیلت دے دیتی ہے جو ہزاروں سالوں کی عبادت سے بندے کو نہیں ملتی یہ بات سمجھ میں آ گئی اب ذرا ایک بات اور سن لیجیے کہ یہ جو ہے نا مائیت یہ بڑی نعمت ہے اور مل کے کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے چنانچہ صحابہ کرام نے نبی اسلام کے ساتھ مل کے ایمان قبول کیا قرآن مجید میں آتا ہے ولدین آ منو ماہ معیت کا لفظ استعمال ہوا نا اب بات زیادہ ہو گئی تھوڑی رہ گئی اب وہ نتیجہ نکالنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا توجہ سے بات سنیے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں ول ماہو کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ تو یہ شرط کس لیے مل رہا ہے معیت کی وجہ سے صحابہ کرام نے ایک عمل کیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے قرآن عظیم الشان فستقم کما امیرتا و منتا اک اے محبوب آپ بھی شریعت پر استقامت سے عمل کیجیے ومن تابا معک اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے جو آپ کے ساتھ کیا ہوئے ذرا اونچا بولیے اب بات ذرا قریب ہونے کو آئی ہے نا تو سمجھنے اصل میں اب تک تو تمہید باندھی تھی اب اصل بات سمجھانی ہے تو لفظ قرآن میں استعمال کون سے ہوئے ومن تابا جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے لفظ پڑھے جب آپ نے توبہ کے کلمات پڑھے انہوں نے بھی پڑھے تو آپ کی موجودگی میں توبہ کی کلمات پڑھنے والے یہ صحابہ کو کہا تو یہ جو ہوتے ہیں نا مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینے یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے چنانچہ پھر بعد میں لوگ آئے انہوں نے صحابہ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے پھر آئے جنہوں نے تابعین کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے آج بھی دنیا میں موجود ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تو مات والی نسبت یہاں بھی آ جاتی ہے یہ نسبت کون سی آ جاتی ہے مات ہم نے کسی اللہ والے کی موجودگی میں توبہ کے کلمات پڑھے اس اللہ والے نے اپنے شیخ کے سامنے توبہ کے کلمات انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے انہوں کرتے کرتے یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو اس عمل کی سند متصل ہے اس عمل کی سند پکی نسبت ہے اس عمل کی نسبت کی وجہ سے اس توبہ کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں تاب تابام کی وجہ سے اچھا ذرا ایک دو واقعات بھی آپ کو سنائیں تاکہ بات کھل جائے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ وہ گئے مڈغاسکر میں وہاں پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے عالم تھے بڑے شیخ الحدیث تھے بزرگ تھے انہوں نے یہ واقعہ خود اس آجز کو سنایا کہنے لگے کہ میرے بچے بچیاں جتنے بھی تھے کوئی ان کے سات آٹھ بچے بچیاں تھیں سارے کے سارے عالم بنے حافظ بنے قاری بنے مفتی بنے بچیاں بھی اسی طرح نیک بنی مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک لڑکا ان میں سے ایسا تھا کہ وہ جو یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں جا کے وہ دہریہ بن گیا تو سارے گھر والے عالم حافظ کاری اور ایک لڑکا ان میں سے کیا بنا زہریہ بن گیا وہ کہنے لگے کہ ہم ابھی بھی راتوں کو روتے اللہ اس گھرانے کے اندر ایسا لڑکا جو سرے سے خدا کے وجود کو نہیں مانتا جو سرے سے اسلام کو نہیں مانتا اور وہ باتیں کرتا اسلام کے خلاف اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہمارا دل اتنا کٹتا کہ ہم چھپ چھپ کے روتے ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تم حضرت صاحب کو یہ بتا کیوں نہیں دیتے کیوں چھپاتے ہو جب زخم ہو جائے تو ڈاکٹر کو تو پھر ستر کی جگہ بھی دکھانی پڑ جاتی ہے اس لیے کہ زخم جو ٹھیک کروانے علاج جو کروانے تو بیوی نے مجھے کہا کہ اب آپ اپنی عزت کو ایک طرف رکھو اپنی ناک کے معاملے کو ایک طرف رکھو اور حضرت کو یہ راز کھول دو کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا بھی فرد ہے کہنے لگے میں نے بڑی ہمت کر کے کہ حضرت ہم سے بڑے خوش تھے کہ یہ نیکوں کا گھرانہ تو میں نے ایک دن کہہ دیا حضرت ہمارے گھر میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جو سرے سے خدا کے وجود کو نہیں مانتا حضرت نے سنا افسوس تو کیا مگر فرمایا کہ ایسے کرو اس بچے کو کہے کہو کہ میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لے کیا نسخہ بتایا کہ اس بچے کو کہو میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ انہوں نے جب بچے کو کہا تو بچے نے کہا کہ میں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ دین کو مانتا ہوں میں کیا پڑھوں ماں نے بڑا اصرار کیا بیٹے کر لو یہ عمل کر لو اس نے کہا امی مجھ سے کچھ نہیں ہونا نہ میں نمازیں پڑھوں گا نہ میں کچھ اور کروں گا میں کچھ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے حضرت کو بتایا حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں کہ نمازیں پڑھے میں نے کب کہا ہے کہ نمازیں پڑھے میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ بس آگے کچھ نہیں کہا میں نے والدہ نے پھر اسے کہا کہ بیٹے ایک بزرگ آدمی ہے تو میری خاطر ہی اس کے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو وہ بچہ سمجھتا نہیں تھا اس معاملے کو چنانچہ والدہ کے اشرار پہ وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں پڑھ لیتا ہوں فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ مل کے ومن تابا تاب اس نے یہ نسبت پا لی توبہ کے کلمات پڑھ لیے اب ان توبہ کے کلمات کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے حضرت جب ان کے گھر جاتے تھے نا ایک ہفتہ تو وہ ایک ہفتے گھر آتا ہی نہیں تھا باہر ہی رہتا تھا تاکہ ملاقات ہی نہ ہو اب جب اس نے توبہ کے کلمات پڑھے تو اس کے دل میں حضرت کے ساتھ ایک محبت عقیدت آ گئی چناتی حضرت جب ان کے گھر جاتے تو وہ گھر پہ ہی رہتا گو کے عملوں میں شریک نہ ہوتا گھر رہنے کی وجہ سے کبھی کھانا لا کے دے دیتا کبھی پانی بھر کے دے دیتا دسترخوان بچھا دیتا تو تھوڑا تھوڑا حضرت کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا تو اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہوتی ہے اس برکت کا حال یہ ہوا کہ کبھی کبھی اس نے حضرت کی درس میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا اب جب حضرت کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا تو اس کے بھی اثرات ہونے لگے چند مہینوں یا سالوں کے بعد الحمد وہ وقت آیا جب اس بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا پھر جب مسلمان ہوا تو اس کے اندر نیکی کا شوق بڑھا اتنا شوق بڑھا کہ بڑھتے بڑھتے اس نے فیصلہ کیا کہ میں عالم بنتا ہوں پھر وہ قرآن کا عالم بنا پھر وہ حدیث کا عالم بنا اور اس کے بعد اس نے ذکر و سلوک پہ جو ہے نا محنت کی تو چند سالوں کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی جو دہریہ تھا اس نے حضرت کے ساتھ مل کے منتاب مک یہ توبہ والی نسبت جو قائم کی اس کی برکت سے اللہ نے اسے نسبت کا نور عطا فرمائی اور اس وقت ہزاروں کافر اس اللہ کے بندے کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں اسلام کے اوپر آئی ہیں میری ان کے ساتھ خود ملاقات ہوئی یونیورسٹیوں کے نوجوان ان کی صحبت میں آتے ہیں اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں وہ منتا کی یہ اس کی برکت ہوتی ہے اچھا ایک دو واقعات آپ کو یہاں سے ہی بتا دیں باہر ملک کے واقعات کیا بتانے اپنے ہی ملک کے بتا دیں ملتان کا واقعہ ہے ایک کالونی ہے گلگشت کالونی وہاں پر ایک مرتبہ اسی طرح بیان ہوا اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھے پڑے جانے لگے تو ایک آدمی دوسرے کو بھی کہہ رہا تھا تم بھی پڑھ لو تم بھی پڑھ لو وہ تھوڑا رجسٹ کر رہا تھا بیٹھے ہوئے میرے قریب تھے تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی کیوں مجبور کرتے ہو اے خوشی دیا منگا یہ تو خوشی کی بات ہے جو چاہے پڑے تو اس پر نا وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں یہ میرے بڑے بھائی ہیں یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں اور میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں یہاں پر علاقے کا حاضر ڈیوٹی انسپیکٹر ہوں تھانے دار ہوں سینئر تھانے دار اور تھانے دار کی زندگی کو آپ جانتے ہی ہیں سٹی کا تھانہ میرے پاس ہے تو میری کمائی میرا رہائش میرا سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے حتیٰ کہ وہ کہنے لگا حضرت میری زندگی ایسی ہے کہ جو گنا آپ سوچ سکتے ہیں وہ گنا میں نے کیا ہوا ہے جو گنا آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ گنا میں نے کیا ہوا ہے تو میں کیا کلمات پڑھوں میں نے کہا بھائی فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا ان کلمات میں برکت بڑی ایمان بچ جاتا ہے بندے کا تو ایمان بچانے کا تو ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے نا ہر کوئی مومن بننا چاہتا ہے نا بھائی کہ میری موت ایمان پر آئے تو ایمان بچ جائے گا کہنے لگا اچھا جی پھر مجھے بھی پڑھا دے اللہ کی شان کہ جی اس کو بھی توبہ کی یہی کلمات پڑھا دیے واپس آ گئے کوئی چند مہینوں کے بعد پھر ایک مرتبہ اسی مسجد میں جانا ہوا اثر کی نماز پڑھی جب پڑھ کے اٹھے تو ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے نا مجھے خوب حق کیا خوب گلے لگایا اب نے بڑا حیران کہ بھئی یہاں میرا کوئی بچپن کا کلاس فیلو بھی نہیں جو اتنا بے تکلف ہو کہ انسان کو پیچھے کی طرف سے آ کے گلے لگا لے یہ کون ہے بڑی حیرانی ہوئی خیر تھوڑی دیر کھڑا رہا تو لوگ مسکراتے رہے جب اس نے چھوڑا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہی تھانے دار صاحب وہی تھانے دار صاحب مگر اب ان کے چہرے پر تھوڑی تھوڑی سنت کے نور بھی نظر آ رہا تھا تو میں نے دیکھتے ہی کہا وہ صاحب کیا حال ہے کہنے لگا حضرت تھانے دار تو اسی دن مر گیا تھا اب تو آپ کا غلام زندہ ہے پھر میں نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگا بس حضرت میرا دل خود بخود بدل گیا ہے مجھے نیکی میں مزہ آنے لگا ہے میں تحجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان اس مسجد میں آ کے میں خود دیتا ہوں علاقے کا حاضر ڈیوٹی ایس ایچ او اور اللہ نے اس کی دنیا ایسی بدل دی دل کی کہ وہ تحجد کی نماز گھر پڑتا تھا اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذانیں دیتا تھا جس دن ہمارے تھانے دار فجر کی اذانے مسجد میں آ کر دینے لگ جائیں گے اس دن اس پورے کے پورے ملک کے معاشرے کی حالت ہی بدل جائے تو یہ جو ہوتا ہے نا مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینا اس سے ایمان بچ جاتا ہے اچھا ایک واقعہ سنا کر بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں ایک جامعہ ہے اس کا نام ہے جامعہ رحمانیہ جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی شہر ہے اس کے قریب یہ پورا کا پورا علاقہ یہ ایک نواب کا تھا اس نے یہ زمین بیچی اور پورا شہر بنا وہ کتنا امیر بندہ ہوگا جی کہ جس کی زمین پر کالونی بن جائے وہ اربوں پتی بن جاتا ہے اور جس کی زمین کے اوپر پورا شہر آباد ہو جائے تو وہ کتنا بڑا امیر ہوگا اس نے یہ جامعہ بنایا جامعہ رحمانیہ اور اس کا ایک بیٹا تھا تو اس کے بعد ساری جائیداد کا وہ مالک بن گیا اب یہ نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ گیا اور وہاں جا کر اس نے انگریزی کی تعلیم پائی مگر اللہ کی شان کہ وہاں جا کر رنگ میں رنگ گیا اس کو شراب کی بھی عادت پڑ گئی شباب کی بھی عادت پڑ گئی ہر کام جو الٹے سیٹے وہاں ہوتے ہیں وہ یہ کرنے لگ گیا سالوں کے بعد جب یہ واپس آیا تو اب یہاں پر پہنچ کر اس کو پیسے کمانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کے باغات اتنے تھے زمینیں اتنی تھیں فصلیں اتنی ہوتی تھیں کہ یہ کروڑوں روپے گھر بیٹھے ملتے تھے اس کو اللہ کی شان کے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے اس نے سوچا کہ میں ابھی ایم ایل اے بنتا ہوں اس نے بھی درخواست دے دی اب جو پہلے ایم ایل اے وہاں تھا نا اس سے لوگ بڑے تنگ تھے اور لوگ چینج چاہتے تھے تو ٹائم ایسا پراپر تھا کہ people are looking for the change and he just step in at that proper time اب اس نے جب درخواست دی تو سب لوگوں نے کہا نہیں ہاں یہ لکھا پڑا ہے اور اچھا بندہ ہے کھاتا پیتا ہے اس کو پیسے کھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو خرد بر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ پیسے بھی ٹھیک استعمال کرے گا اور کام بھی کروائے گا سارے لوگوں نے مل کے ووٹ اس کو دے دی لو جی ایم ایل اے بن گیا اب جب ایم ایل اے بنا تو اس کو روز کا مشغلہ مل گیا یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میں نے دروازہ سب غریبوں کے لیے کھول دیا کوئی بیوہ آتی تو اس کی بیٹی کی شادی کروا دیتا کوئی غریب کے اوپر ظلم ہوتا تو یہ ظالم کو تمبی کر دیتا پولیس والوں کو فون کر دیتا تو اس کے کام ہوتے کیونکہ یہ پیسے تو کھاتا نہیں تھا اس لیے لوگ بھی اس کے کام کر دیتے تھے اللہ کی شان اس نے اتنے فلاحی کام کروائے کہ پانچ سال کے اندر لوگوں نے کہا جی کہ بس یہ بندہ بالکل صحیح بندہ ہے غریبوں کا ساتھ دیتا ہے اگلے پانچ سال میں پھر یہ ایم ایل اے بن گیا اب تو یہ بات ہوئی کہ یہ بندہ مستقل کہیں پینتیس سال ایم ایل اے رہا کتنے تقریباً پینتیس سال یہ مستقل ایم ایل اور لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ کھمبے کو بھی اپنی جگہ کھڑا کر دے تو لوگ کھمبے کو بھی ایم ایل اے بنا دیں گے لوگ اس کے ایسے عقیدت مند مگر دین کی طرف یہ بالکل نہیں تھا اس کی زندگی دین سے بالکل ہٹی کٹی ہوئی تھی اس نے محل نما گھر بنایا ہوا تھا اور اس میں اس نے اپنی بیوی رکھی ہوئی تھی اور بیوی کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والیاں رکھی ہوئی تھیں کوئی کسی شہر کی ماڈل کوئی کسی شہر کی ماڈل اور ان کے ساتھ بھی بیویوں والا برتاؤ کرتا تھا اور اس کے فریج میں کوک اور پیپسی کے ساتھ شراب بھی پڑی ہوتی تھی تو اس کے گھر کے اندر کی زندگی وہی تھی جو یورپ سے لے کے آیا تھا مگر کوئی بھی آدمی اس کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرتا تھا اس لیے کہ یہ لوگوں کے کام کرواتا تھا وہ کہتا ٹھیک ہے جی یہ اس کی ذاتی عمل ہے ہمارے ساتھ تو وہ اچھا ہے نا تو لوگ اس کو ایم ایل اے بنا دیتے اچھا اقتدار کی حکومت ہوتی ہے اختلاف والوں کی مگر ملک میں ایم ایل اے یہی بنتا لہذا ہر گورنمنٹ چاہتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو وہ چونکہ آزاد کھڑا ہوتا تھا تو یہ ہر گورنمنٹ کا محبوب نظر ہوتا کہ ووٹ یہ ہمیں دے دے اس کی وجہ سے جب یہ کہتا میرے کام ہے تو وہ اس کو فنڈز بھی دیتے اس کے کام بھی کروا دیتے اسے ووٹ لینے کی خاطر تو یہ بندہ خوب فلاحی کام علاقے میں کرواتا اب سنیے ایک مرتبہ اس جامعہ رحمانیہ میں بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر حاضری ہوئی تو ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں وہ اس کے کزن ہیں بوڑھے سے ہیں حاجی عزیز الرحمان ان کا نام ہے اور وہ اس عاجز کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں یوں کہہ دینا جی کہ وہ عاشق صادق ہیں تو شاید یہ بات سچی ہوگی فون کریں گے خود خود بھی وہ نواب ہیں کئی مربوں کے مالک ہیں حضرت صاحب طبیعت بہت اداس ہے تو حاجی صاحب پھر کیا کریں میں آ کے صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں اجازت دے دیں گرمی کے موسم میں ڈرائیور کو لیں گے اور گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں گے اور مہد میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور پھر واپس لے جائیں گے ایسی محبت ہے ان کی حتیٰ کہ ان کی بیوی فون کرتی ہے کئی مرتبہ حاجی صاحب کی طبیعت آج کل بہت خراب ہے آپ ان کو آنے کی اجازت دے دیں وہ آتے ہیں ایک گھنٹہ ملتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے اللہ نے ان کو عجیب محبت دی ہے بہت عاشق صادق ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے خوش تھے بڑے اچھے تھے تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے گھر والے فون کرتے رہتے ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں ہم تو جب بھی آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو حاجی صاحب نے آگے سے مزے کا شیر پڑا کہنے لگے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بڑے مخلص اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا کزن ہے ایم این اے ہے وقت کا اس کے اندر ہیں اچھی صفات بڑی مگر اس کی زندگی بہت ہی زیادہ بے عملی اور بے دینی کی زندگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا اگر نیکی کی طرف آ جائے نا تو بڑا فائدہ ہوگا دنیا یعنی محل شہر والوں کو میں نے کہا اب تو حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کو جا کے میرے سلام بھیج پہنچا دینا خیر بات آئی گئی ہوگی جب اگلی مرتبہ اختتام بخاری کے موقع پر مانگے حاجی صاحب بڑے خوش حضرت میں نے آپ کا سلام دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے پیر صاحب سے کبھی مجھے ملانا تو اب آپ بتائیں چلیں ہم جا کے اس کو ملتے ہیں میں نے حاجی صاحب کو بات سمجھائی میں نے کہا حاجی صاحب ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ بے اصل فقیر اللہ بابل امیر کہ جو فقیر چل کے امیروں کے دروازے پہ جائے سب سے برا فقیر وہ ہوتا ہے اور نیم الامیر امیر اللہ بابل فقیر اور امیروں میں سے بہترین امیر وہ ہوتا ہے کسی فقیر کے دروازے پہ چل کے آئے تو میں چل کے جاؤں گا تو بے اصل فقیر بن جاؤں گا اور وہ چل کے آئیں گے تو نیمل امیر بن جائیں گے آپ یہ بات ان کو جا کے بتا دیں حاجی صاحب گئے انہوں نے جا کے کاجی کے پیر صاحب نے سلام بھی کہے اور ساتھ یہ بھی کہا اللہ کی شان اس کے دل میں کیا بات آئی کہنے لگا جی بجارو نکالو اور وہ بغیر کسی پروگرام کے حاجی صاحب کے ساتھ اسی وقت مدرسے میں آ گیا اب مدرسے کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ یہ ایم این اے صاحب مدرسے میں جس کو کبھی جمعے کے لیے نماز میں نہیں دیکھا تھا کبھی عید پہ نہیں دیکھا تھا وہ یہاں آ گیا تو وہ بڑے حیران خیر اللہ کی شان ایک کمرے پہ ہم چٹائی پہ بیٹھ گئے اور میں نے ان کے سامنے کچھ توبہ کے کلمات پڑھنے کی بات شروع کر دی کہ انسان کو چاہیے کہ گھر میں جیسے چیز میلی ہو جاتی ہے اسے دھو لیتا ہے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں دھو لیتا ہے تو بھائی دل بھی میلا ہو جائے تو دل کو بھی دھو لینا چاہیے تو میری بات سن کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب توبہ تو وہ کرے نا کہ جس کے کچھ نیکیوں کچھ گناہوں میرے تو ہیں ہی سارے گنا نیکیاں ہیں ہی نہیں تو میں کیا توبہ کروں اصل میں وہ نیکی سمجھ رہا تھا کہ مسجد میں مسلح پہ بیٹھ کے ہوتی ہے میں نے اسے کہا دیکھیں نیکی کی کئی شکلیں ہیں مسجد میں بھی بیٹھ کے نیکی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کی معاونت کرنا ان سے مصیبتوں کو دور کرنا ان کی مدد کرنا ہمدردی کرنا انسانیت کی درد دل میں رکھنا میں نے کہا یہ بھی دین اسلام میں نیکی ہے مجھے آپ بتائیں کتنی بیوائیں ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی آپ نے کروائی ہیں جی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی میں نے کہا کتنے غریبوں کے بچوں کو نوکری دلوائی کہنے لگے ہزاروں کی میں نے کہا کتنے مظلوموں کا ساتھ دے کر آپ نے ظالم کے ظلم سے نجات دلائی کہنے لگے ہزاروں کو میں نے کہا یہ بھی نیکی ہیں آپ اس کو نیکی سمجھے نہ سمجھیں تو آپ کے پاس بھی نیکیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں تو برائیوں سے توبہ کر لیں اب ان کو بات سمجھ میں آئی کہنے لگے یہ اچھا توبہ کے کلمات پڑھا ہے اللہ کی شان کے توبہ کے یہی کلمات پڑھا دیے و منتابا و منتابا و منتابا سبحان اللہ کیا برکت ہے ان کلمات میں توبہ کے کلمات پڑھا کر یاد وہاں سے چلا گیا اب اللہ کی شان دیکھیے جی کہ یہ ایم این اے صاحب جب گھر واپس گئے تو تیسرے دن اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ یہ جو شراب کی بوتلیں پڑی ہیں نا فریج میں یہ سب توڑ دو وہ بڑی حیران کہ یہ پیپسی کوک کی طرح پینے والا یہ کہتا ہے کہ سب توڑ دو پہلے تو وہ جد کی لیکن جب اس نے کہا کہ توڑ دو ابھی تک توڑا نہیں ہے تو اس نے جا کے توڑ دی کہتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تو نے اس مصیبت سے اس کو دی دس پندرہ دن اور گزرے تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو میں نے خادمائیں رکھی ہوئی ہیں نا آشنائیں ان میں سے ہر ایک کو پانچ پانچ روپے کا پانچ پانچ لاکھ روپے کا چیک میں نے لکھ لیا ہے یہ دے دو اور ان کو کہو کہ یہ میری طرف سے فارے ہیں جائیں اپنا گھر خریدیں اور اپنی زندگی گزاریں بیوی کہتی ہے میں حیران یہ آج کیا انقلاب آ گیا گھر میں چنانچہ اس نے ساری نمبر دو قسم کی لڑکیوں کو وہاں سے چھٹی کروا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے اللہ نے شراب سے اور زناب سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اب ایک دن بیوی کے ساتھ بیٹھا یہ خبریں سن رہا ہے ایم این اے صاحب تو خبر میں یہ خبر آئی کہ جی کافلہ حج جا رہا ہے فلان دن فلائٹ ہے تو یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں درجنوں دفعہ یورپ گیا ہوں عمر گزر گئی اب تو ساٹھ پینسٹھ کا ہو گیا ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے آپ ابھی بھی کوشش کریں تو اس سال دیکھ سکتے ہیں اس لیے وہیں بیٹھے وزیر مذہبی امور کو فون کیا کہ جی حج کے قافلے جا رہے ہیں تو کیا میں حج پہ جا سکتا ہوں اس نے کہا جناب آپ اتنے عرصے سے ایم ایل اے بنتے ہیں وی آئی پی پرسنالٹی ہیں آپ سامان لے کے آ جائیں ہم کسی جہاز پہ آپ کو بٹھا دیں گے آپ کے لیے حج پہ جانا کون سی بات ہے لو جی اس نے دو تین دن میں تیاری کی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ حج کے سفر پہ چلا گیا انہوں نے دس پندرہ بندوں کے گروپ کا اس کو گروپ لیڈر بھی بنا دیا اب یہ جب وہاں گیا تو اتنا مٹ کے رہا کہ سارے لوگوں کی اس نے خدمت کی ان کو ناشتہ کروا رہا ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے جو کمزور ہے جو بیمار ہے اس کی دوائی لا رہا ہے جو شہزادہ تھا جس نے کبھی تن کا توڑ کے دورا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کے دل میں خدمت کا جذبہ بھر دیا یہ ان عام بندوں کی خدمتیں کر رہا ہے خیر جب یہ مدینہ یہ جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں اللہ کے حضور کو کیا شکل دکھاؤں گا کہ میں نے یہ شکل بنائی ہوئی ہے تو اس نے سنت کی نیت کر لی چہرے کے اوپر سنت سجا لی وہ نعمت بھی نصیب ہو گئی حج کر کے یہ واپس آیا بڑا خوش شہر کے علماء کو پتہ چلا تو شہر کے علماء اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے انہوں نے کہا بھی پہلے تو کبھی اس سے ہماری بنی نہیں اب اگر یہ اتنا دین کے قریب ہوا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم چل کے جائیں اس بندے کے ساتھ چنانچہ کوئی تیس پینتیس علماء اثر کی نماز کے بعد اس کو ملنے کے لیے آئے اس وقت یہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں اثر کی نماز پڑھ رہا تھا تو نیند اس کے خادم نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آ کے بتایا کہ جناب شہر کے علماء آپ سے ملنے کے لیے آئے اے جناب اٹھا نماز پڑھ کے گیا ان کو جا کے ملا پہلی دفعہ ملاقات تھی علماء کے ساتھ بڑی محبت سے ملے تو کہنے لگا جی کہ آپ بیٹھے میں آپ کے لیے دم دم کھجورے لاتا ہوں پھر آپ کو حج کی باتیں سناتا ہوں علماء بڑے خوش ہو گئے اس کے چہرے پہ سنت دیکھ کے ٹوپی پہنی ہوئی ہے چہرے پہ داڑھی ہے ہاتھ میں تصویر ہے یہ اندر گیا کہ میں کھجورے اور زمزم لے کے آتا ہوں بیوی کو کہا کہ وہ ہے نا علما آئے ہیں تو کھجورے زمزم دو اس نے کہا بہت اچھا جب وہ تیار کرنے لگی تو یہ بیڈ پہ بیٹھ کے نا تصویر پڑنے لگا اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جب بیوی اس کے لیے کھجورے اور زمزم لے کے آئی اس دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی قبض ہو گئی علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے دیکھا ایم ایل اے صاحب نماز پڑھ کے باوضو حالت میں ہاتھ میں تسبی چہرے پہ سنت سر پہ ٹوپی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے ہو موت تو پہلے بھی اسی وقت میں آنی تھی وقت لکھا ہوا تھا مگر ومن بم ات اس کی برکت سے اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ فرما لیا تو بھائی یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینے ہیں یہ تو چھوٹا عمل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت فرما لیتے چنانچہ ایک واقعہ لکھے کتابوں میں کہ مالک ابن نینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک آتش پرست مل گیا آتش پرست کہتے ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں پوجا کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے اللہ ہے جس نے آگ کو پیدا کیا وہ نہ مانا جب سمجھایا اور نہ مانا نہ مانا تو ان کے دل میں ایسا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوا جلال پیدا ہوا کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ میں اور آپ مل کے آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سچا ہوگا آگ نہیں جلائے گی جو جھوٹا ہوگا اس کے ہاتھ کو آگ جلائے گی پہلے تو ذرا وہ ڈرا جب انہوں نے اس کو زیادہ پش کیا وہ کہنے لگا جی بہت اچھا ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں آگ سے ہاتھ باہر نہ کھینچ لے چنانچہ جب ہاتھ اندر ڈالنا تھا آگ کے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے دونوں ہاتھ آگ کے اندر داخل کر دیے جب اندر داخل کر دیے نہ ان کا ہاتھ جلا نہ اس آتش پر اس کا ہاتھ جلا اب یہ دل میں بڑے غم زدہ یا اللہ یہ تو کافر ہے اس کا تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا ہاتھ باہر کھینچ لیے اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا تو یہ جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا میرے بندے ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جس کے ہاتھ کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو یہ جو ہاتھ پکڑ لینے والا مسئلہ ہے نا یہ اللہ کے ہاں ایک قبولیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں اس کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتے بے عملی اپنی جگہ مگر اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر دیتے ہیں اپنے موقع پر محروم نہیں کرتے اس بندے چنانچہ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے ساری باتوں کا لبے لباب ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو جنت میں اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے کہیں عام مومن جہاں ہوتے ہیں اور نیچے والے اوپر جا نہیں سکیں گے تو ہم آپ کا دیدار کیسے جنت میں کریں گے اور ہم اگر آپ کا دیدار وہاں نہ کر سکے تو ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا دیکھا محبت یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا اگر ہم آپ کا دیدار نہ کر سکے تو وہاں پر نبی السلام نے جب اس کی بات سنی تو علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المر اما من احبا میت سے وہی ماں کا لفظ المر اما بندہ کس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی نصیب ہوئی ہمیں کسی اور بات کو سن کر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ قیامت میں کھڑا فرما دے تو آدمی کس کے ساتھ ہوگا بولیے کس کے ساتھ ہوگا المر او معامن المر امامن المر امامن محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اکٹھا کھڑا فرما دیں گے چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں لکھا ولدین منو وقت وات ہم ضروریت بے ایمان الحق نا بم ضروریت ہم وما الطنا منشی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے درجات پانے والے اور ان کی اولاد جسمانی ہو یا روحانی روحانی بھی تو اولاد ہوتی ہے نا یہ جو شاگرد ہوتے ہیں جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں یہ روحانی اولاد بن جاتی ہے تو اے یہ روحانی اولاد اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی مگر یہ اتنا مجاہدہ نہیں کر سکیں گے عمل نہیں کر سکیں گے کہ یہ اتنے نیک بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ ان کو اوپر والوں کے ساتھ محبت ہوگی اس محبت کی برکات سے ہم نیچے والوں کو بھی اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرمانے المر المرمن احب سبحان اللہ بھائی دیکھو اور تو ہمارا عمل کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حضور پیش ہو سکے ایک عمل ایسا ہے کہ دل میں اللہ والوں کی محبت ہو اور ہم نے یہ توبہ کے کلمات ان کے ساتھ مل کے پڑھے ہوں اس وجہ سے ایمان بھی محفوظ ہو اور جنت میں درجہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے محبت کی وجہ سے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کاف کے کتے کو ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے تو وہی ہم جیسے نلائکوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے یہ کوئی ایسی بات رس نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے سبحان سبحان اللہ اللہ اس لیے فرمایا فرمایادینہ احمط اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقون صادقین سچوں کے ساتھ رہو اس لیے کہ پروردگار جانتے تھے یہ سچوں کے ساتھ رہیں گے اس برکت سے میں ان کی حفاظت جان کی بھی کروں گا ایمان کی بھی کروں گا عزت آبرو کی بھی کروں گا اور جب یہ قیامت کے سامنے آئیں گے میں قیامت کی شرمندگی سے بچا کے ان کو نیکوں کے ساتھ کھڑا کروا دوں لا اللہ رکنی صلاح ہم نیک تو نہیں بن سکے مگر نیک بننے کی دل میں تمنا ضرور ہے اللہ اس تمنا کے صدقے ہمیں قیامت کے دن انہیں کے ساتھ کھڑا فرما دینا وہ ان الحمد للہ رب نماز سے پہلے ایک پیغام ملا تھا کہ کچھ مستورات اور کچھ مرد حضرات آج دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تو بتائے ہو جائیں تو اس وقت دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے دیکھو بھائی یہ ایک سنت طریقہ ہے ایک چادر بچھائی جا رہی ہے تو احباب اس کو آگے تک بڑھا دیں اور اس کپڑے کو پکڑ کے توبہ کے کلمات پڑھ لیں آگے بڑھاتے جائیں آگے پیچھے تک بڑھاتے جائیے بڑھا دیجیے آگے بڑھا دیجیے مسکرات اپنی جگہ آرام اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور خطبہ سنیں اور خطبے کے بعد جو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لیں خطبہ سن لیجیے الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له له ومن فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة نم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وسنا وسیفاتی بقبی تو جمع احکام اقدارم بلتا بتفیف اشد ولاح ان لاح وشدن عبده ورسوله استغفر استغفر الله الله ربي ربي من من كل كل ذنب ذنب ابل اسبیل وصل اللہ تعالی علا خیری خطیح سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بتائے ہو چکے ہیں معاملات سن لیجیے ایک تو لیتے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں اور دوسرا روزانہ صبح شام مراقبہ کریں شیخ پڑھیں استغفار پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان کرنا اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولئے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے all the filth away and change my dead heart. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. <coughs> Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So clean my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So clean my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you. I spent my life running away from you. And now I have nowhere to turn except you. I turn to you and begging you to be saved. I turn to you and begging you to be saved and change me into an obedient slave. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I craved. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rules. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and you ignorant fools. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry am at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sin this day. Don't leave me drowning here alone and astray. لا الہ الا اللہ دعا کر سبحان ربی صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ خوشی فرما اے اللہ آج کی اس محفل میں جو جو بھی گناہ ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما میرے والا ہم پر رحمت کی نظر فرما ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ ایک چھوٹی معصوم سی بچی کی آنکھ میں کچھ خرابی ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو صحت کام آج ل نصیب فرما رب کریم اس بچی کی بینائی کو اللہ اس بچی کو بینائی عطا فرما اے اللہ اس کی بینائی کو اللہ محفوظ فرما اللہ اس بچی کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ کے ماں باپ کے دلوں کے غم کو دور فرما اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اولادوں جو جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ ہمیں پھسلنے سے محفوظ فرما دگمگانے سے محفوظ برما اللہ ہمیں اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما رب قریب ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں پوری زندگی کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ ہمیں نفر شیطان کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں مخالفین کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں نفر شیطان کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سایہ نہ فرما کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ واپس نہ فرما اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما اور آج کی اس محفل میں ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں بھی بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل فرما اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی چوریوں کو بھر دینے والے اے گناہ گاروں کے گناہوں کو رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے ساتھ ادھر گزر کا معاملہ پروا پروردگار عالم جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو چھوڑ نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ہم بھی تو آپ کے اللہ گناہوں کی نجازت میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو ہوا پیتے ہیں اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے اللہ ہم نادان ہیں اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے اللہ آج کی اس محفل میں ہماری توبہ قبول فرما لیجیے جب ایک تمنا ہیں پوری فرما دیجیے اللہ میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو فرما جہاں جہاں دین کی کوششیں ہو رہی ہیں قبول فرما مدارس ربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اور انسان خواہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ اسلام قبول بالا فرما کفر کا مکالا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد اللہ ہمارے والدین عزیز اقار مشاعط جو فوت ہو چکے ان کی مقبرت فرما اور جن کی آپ نے مقبرت کر دی قرب کے اللہ درجات عطا فرما اللہ چند دوستوں نے اطلاعیں بھیجی ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی بھی مقبرت فرما اللہ جنہوں نے ہمیں فون کیے خط لکھے وعدے لیے جن کے ہم پر حق آتے ہیں ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں بھی سبق دوش فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما میرے مولا اس دین ملک کو دین کا قلعہ بنا اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین